السلام عليكم ورحمة الله بسم الحمد لله الحمد لله وقال الله سبحانه وتعالى إذا کاجو کے درختوں کو چیکو کو انار کو موسیقی کو اور جہاں چائے کے اور ربر کے باغات ہوتے ہیں بڑے بڑے کافی اس کے ہر ایک کی سینچائی اس کو سینچائی کہتے ہیں پانی دینے کو ہر ایک کی سینچائی اور پانی کا ایک مقدار ہوتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے اگر وقت سے مقررہ اور جس وقت پانی چاہیے کھیتی کو اس وقت پانی ملے اور جتنا چاہیے اتنا ملے تو کھیتی والوں کی باچھے کھل جاتی ہے مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا ہمارے یہ بینگلور سے بینگور یا بارش ہوتی تھی بہت اچھی ایک دن بڑا ان کا وہ میں تو کچھ کچھ اچھی کشان ہوتے اللہ ان کے ان کے کے بہت سادہ جی اور ساتھ دینا کوئی لپن چھپن کوئی چھکا پنجا نہیں ملا تو کھیت کو جب پانی پہنچے وقت پر اور پوری مقدار کے ساتھ پہنچے جتنا چاہیے تو کھیتی والا بغیر گھی دودھ پیے موٹا ہو جاتا ہے اور ایک نئی جوانی آ جاتی ہے اس کو اس لیے کہ آگے کی بہت ساری چیزیں سوچتا ہے ایک کھیت خریدنا ہے مکان بنانا ہے جو بچوں کی شادیاں کرنی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کے حساب سے وہ نقشہ بناتا ہے شادی میں اتنا خرچ ہوگا مکان بنانے میں اتنی لاگت آئے گی اور اس کا جو زمین کا ٹکڑا بک رہا ہے آج کل قیمت زیادہ ہو رہی اس کے اتنے بنیں گے تو ساری پلاننگ کرتا ہے اور اندر کے اندر اندر کے اندر خوش ہوتا رہتا ہے کہ جب کھیتیاں کٹتی ہے کھلیانوں میں آتی ہے اور وہ بوریوں میں بھر کر کے پھر گھروں پر پہنچتی ہے مارکیٹوں بازاروں میں جاتی ہے اور پھر وہ سارے اس کے اس کے نتیجے میں وہ آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ خوش ہوتا ایک تو یہ زمینیں ہیں اور یہ باغات ہیں جس کی سینچائی ہوتی ہے ہم انیس سو پینسٹھ میں جب یہ اپنے تعلیم کا بڑا اجتماع ہوا تھا صاحب تشریف لائے اس سے ہماری چھ جماعتیں باہر ملکوں میں گئی اس میں ہماری جماعت کو جانا تھا لبنان لیکن پانی کے جہاز سے اس میں سفر ہوتے تھے رات گئے عراق سے پھر اردو گئے اردو سے پھر آگے لبنان ہے شام گئے شام سے لبنان گئے تو جب اردو گئے جارڈن جب گئے تو وہ علاقہ جب پورا ندیوں کا علاقہ انبیاء بن اسرائیل علی مسئلہ کو تسلیمات بڑی تعداد میں اردو کی علاقے اس لیے کہ المقدس بھی اس کے پاس ہے تو مسیح ہماری زبان وہاں پہنچی تھی ستائیس رمضان کی آج کو شرط دست اور سب سردی تھی ایسی سردی تھی ایک لڑکی نے کے نیچے اتر کے پیشاب کیا تو اس کا پیشاب برف بن گیا وہ نوری آ جائے کہ کیا مسئلہ ہے یہ مفتی صاحب سب سب ہیں کہ آدمی کا پیشہ بند ہو جائے تو مفتیوں کا مولوں کا اپنے تو آپس میں سمجھنا ہے اتنی شخصیت تھی ہم لوگوں نے ان سے بہت کوشش کی کہ بھائی ہم تو بہت دور سے آئے ہیں عشا کی تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تھے تو ہم نے چاہا کہ جب عام طور پر شب قدر میں رمضان میں مسجدیں کھلی رہتی ہیں لوگ نقلیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور مسجد تو ہو جہاں سے اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی وہ جگہ بھی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی تسلیم اور سارے نبیوں کی نبیوں کی جگہ مسجد نبی کے بعد اس کا درجہ تو بہت سارے فضائل ذہن میں تھے ہم نے بہت خوشامد کی وہ تالا لگا کے دروازہ بند کر دیا تھا انہوں نے ہم کہا بھائی بہت دور سے آئے ہیں کوئی تو ہمیں کچھ نہیں ہم تو رات یہاں گزاریں گے نماز پڑھیں گے دعائیں مانگیں گے اور صبح کو چلے جائیں گے آگے جانا تھا شام جانا تھا بہت کوشش کیا لیکن ان کا نہیں جیسے اذان پر دروازہ کھلے گا اس سے پہلے خیر شہر میں بسنے کی اور نماز وغیرہ پڑھنے کی اس وقت ہم جب وہاں سے ہنمان پہنچے ہنمان پہنچے ہنمان سے پھر وہاں گئے ہنمان میں جمعے کا دن تھا جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے ماشاء اللہ سارے عرب تھے اور عربوں کا لباس ان کے چہرے اور ہم ہندی کی بیچارے دبلے بچے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے کبھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہندوستانی جو ہے ہندوستان سے ہم عربوں کو تبلیغ کرنے آئے ہیں ہم تبلیغ کرنے نہیں آئے ہیں آپ کے بالداد کی برکت سے ہم تک نہیں پہنچا ہم اندھیرے میں تھے یہ ہم لوگ جیتے ہیں نا اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں کہ ہم کون تھے تو اوپر برہمان ہندو اللہ نے کیا تو ہم نے کہا کہ آپ کے باپ دادوں کی قربانی سے دین ہمارے تک پہنچا ہم اس اور یہ کہ کہاوت ہے بس ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں سکتا تو ہم آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی مارکیٹ میں کسی محلے میں کسی حویلی میں کسی بلڈنگ میں آگ جب لگتی ہے آگ تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ تو بجا نہیں سکتے لیکن وہ شور مچاتے ہیں آگ لگی آگ لگی آگ لگی اور جہاں آگ لگتی ہے وہاں تو چیخو پکار ہوتی ہے بچے عورتیں مرد کروڑوں کی مالیت کیسے کیسے سامان سب جل جاتے ہیں لیکن بچے بیچارے بے بس ہوتے ہیں ان کے بس میں آگ گزارا تو ہے لیکن وہ شور مچا کر کے جمع کر لیتے پھر جن کے پاس آگ گزارنے کا سامان ہوتا ہے فائر بریڈ جس کو کہتے ہیں وہ آتے کے ہر آگ ہو ہیں وہ آگ بجاتے ہیں تو اس سے وہ لوگوں کا رونا چیخنا چلانا وہ سب بند ہوتا ہے کتنوں کی جان بچتی ہے کتنوں کا مال اور کیا کیا بچ جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور صرف یہ رونا رونے کے لیے آئے ہیں اور یہ شور شور مچانے آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ لگایا جس میں ابو بکر عمر تھے جس میں عثمان علی تھے زید میں شادی تھے ابو جگہ تھے امر نے آج تھے حالد وزیر تھے اس باپ کی وہ ایک ایک درخت ایسا ہے اس باپ کا ایک ایک فرد ایسا تھا کہ اس کے ہاتھوں دنیا کے کناروں تک ہدایت کی لہریں چلی اس وقت باپ بالکل سوکھ رہا ہے اور اس کے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی اور صرف جڑیں ہی کھوکھلی نہیں ہو رہی ہے باپ ہی نہیں کر رہا اس میں آگ لگی ہے اس میں آگ لگی ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں ایمان چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ جب ہم وہاں گئے امریکہ اور جنوبی امریکہ ساؤتھ امریکہ میں جب گئے تو وہاں کا دے رہے تو ملک پہنچی پاناما چلی اور یہ سارے جو راجیل وغیرہ جتنے تھے تو جس وقت وہاں بیٹھے تھے ارجنٹینا ملک ہے ارجنٹینا وہاں جنوبی امریکہ میں اور اس میں ساری آبادی وہ ہے جو یہاں بیت المقدس سے جو فلسطین کہلاتا ہے وہیں سے سارے اسرائیل بننے کے بعد ہجرت کر کے لوگ فلسطینی اور لبنان میں اور شامل ہیں لیکن اکثر زیادہ تر فلسطین انہوں نے کافی دریا لے رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ پندرہ لاکھ ڈیڑھ ملین یہ جو ہزار دس ہزار بیس پچیس ہزار نہیں پندرہ ہزار مرتد ہو گئے نشارہ ہو گئے ہو گئے ایک طرف تو نبیوں کی آمد تھی نبیوں نے یہ سارا باغ لگایا تھا کیسے بڑے بڑے صحاب آ رہے تھے کہ تمہارے یہاں ابو بیدنا جراح رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آئے ہیں حضرت معالم جبن رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے صحابہ بھی خود ایک وقت وہ تھا کہ بیت المقدس والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ لکھا تھا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ایک وقت آئے گا اور یہ بیت المقدس کا پورا علاقہ ان کے ہر کو پتا ہوگا اس آدمی کی علامتیں یہ لکھی ہے ہماری کتابوں میں کہ اس کے جسم پر ایک دل کا دانا ہوگا جیسے ہوتا ہے اور جب وہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ایک پانچ سال ان کا اونچا ہوگا ایک پانچ سال ہوگا اور یہ چمڑے کے بوجھے ان کی لاٹھی میں پیروئے ہوئے ان کے کندھے پر ہوں گے لیکن انہیں کے حق میں من ختاہ ہوگا وہاں والوں میں خط بھی تھا ہمارا کوئی ارادہ لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے ان لیے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہم اپنا خون خرابہ کرانا نہیں چاہتے آپ تشریف لے آئے تو ہم آپ کے حوالے کریں اس وقت میں مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیونکہ حضور کی وفات ہو چکی تھی حضور کی وفات کے بعد بڑے فتنے اٹھے تھے اور تک میں نے ہونے کے دعوے کیے تھے مسلمان کرتا بھی اسودانی اور فلانا بھی کاٹا اور لوگ بھی سے انکار کر رہے تھے گھر کے اندر کی آگ لگ رہی بڑے سب ہر سر کے تعالیٰ نے اللہ پوری امت کی طرف سے ہدایت گئے وہ وقت اتنا نازک تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے شاہجہادی حضرت سیاح اللہ تعالانہ سخت بیمار تھی موت خیال کی کشمکش میں تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی بدر کا واقعہ پہلا واقعہ تھا جہاں اسلام کی تاریخ شروع ہو رہی تھی حضرت عثمان کے اندر بھی جذبہ تھا شوق میں جاؤں آپ کے ساتھ ہر اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو حضرت رقیہ کی کنار لگانے کے لیے ٹھہرا دیا تھا عثمان تم رہو تمہاری گھر والی کی کوئی خیر خبر لینے والا نہیں تشریف لے لیں یہاں بیماری اور بڑی اور بڑی یہاں تک کہ چیسرا رمضان مبارک کا دن تھا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضور کو وہاں بدر میں پتا چلا کہ صاحبزاد حضور کو بہت محبت صاحبزاد حضور بدر میں جب واپس تشریف آئے تو سیدھے عام حضرت رقیہ کی قبر پر گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تسلی اور سب سے بڑا تھا عثمان تم بدر تو نہیں گئے ہم میں اللہ کا رسول میں تمہیں بدر والوں نے تھا وہ وہ وقت کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سجدے میں تھے آپ کی تیرہ سارا زندگی مکہ مکرمہ کی اور دو سال ودی پاٹ کے ہوئے تھے پندرہ سال اس پندرہ سال میں جو کچھ ایمان کی اسلام کی دین کی خدمت ہوئی تھی اور اس پر جتنے مہاجر اور تیار ہوئے تھے وہی برے آپ کی پونجی تھی جیسے کوئی آدمی پندرہ سال میں کوئی کاروبار کرے کوئی زمین بوئے اور کوئی کھیتی کرے اور پندرہ سال کی ساری اس کی کھیتی میں جمع ہو پندرہ سال کی ساری آمدنی اس کی جمع ہو اس کو کتنا فکر کر دے اس کو ذرا آنچ لگ گئی ذرا سی کوئی بات ہوئی کہ میرا تو سارا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت نہیں تھی کہ اس کی تو کوئی قیمت بھی نہیں کے پل کے برابر بھی نہیں اصل تو ایمان کی قیمت بتائی تھی تقریب کی قیمت بتائی تھی کی دین کی راہ میں جان پکانا دین کی رات میں اپنی جان مال سے دین کی مدد کرنا یہ آپ کو اتنا بتایا تھا اتنا بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور جو اللہ کے اللہ ہم بھی حکم اللہ کے رسول حکتی بیماری ہے بڑی عمر ہے کمزوری ہے اور اچھے کہنے والے قرآن کی آیتوں سے کہ اگر اس وقت میں آپ سفر نہیں کریں گے آپ نہیں جائیں گے تو آپ اللہ کے یہاں گنہ گار نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ معذور ہیں اور وہ ان کو یوں سمجھاتے ہیں کہ تم تو مجھے یوں سمجھا رہے ہیں کہ میں نہ جاؤں لیکن قرآن ہی کی دوسری آیت ہے وہ مجھے جیل سے بیٹھنے نہیں دیتی وہ یہ کہتے کہ پھر اس کے بعد والا نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو جا پڑے یہ آیت مجھے جیل سے بیٹھنے نہیں ایک عجیب وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ میری مدرا کی مل پونجی ہے جس کو لے کر آئے آپ سجے میں تھے یا ہے کہ آپ کئی لوگ آپ کی زبان مبارک پر تھی آنسو آپ کے بہ رہے تھے زمین تر تر ہو رہی آپ ہاں لے رہے ہیں چیزیں ایک پر بڑی اللہ ہوتا نہیں دیکھا گیا بہت دیر سفر کیا شاید اللہ کر پھر یہ رہا گیا تو آگے بڑھے اور پودے میں پھل لیا بس بس اللہ کے رسول اب آپ کا رونا نہیں دیکھا جائے آپ کا رونا ہم ہوتا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک جمانے سمجھایا تھا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على الأرض أبدا پروردگار یہ پندرہ سال کی کل میری پونجی آج دن یہ ختم ہو گئے اس لیے کہ اپنے شفقہ جو آئے تھے وہ ایک ہزار ایک ہزار سے زیادہ کے گیارہ سو تھے یہ تین سو تیرہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے سر سے تیر تک ابو سفیان شام سے سارا ہتھیار لے کر آئے تھے اور پورے مکے میں تقسیم کیا تھا اور ہر ایک کے پاس دینے کی ہے سارا سامان ہے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن دو دن کے اندر اندر جس کے پاس سواری جلدی سے لے کے آئے اب کہاں سواری اور کہاں سامان یہ بالکل نیت سے بالکل یہ سرو سامان اور وہ لوہے میں ڈبے ہوئے بیچ میں ایک بات کہتے ہیں کالی کا جو بڑا اجتماع ہوا تھا نارشا بچوں کو پندرہ اگست کی تاریخ تھی سورت میں اس کا مشورہ تھا ہر جگہ والے چاہتے تھے کہ اجتماع کو ملے جیسے آپ لوگ ابھی آمد گئے تھے اور آمد سے اللہ اجتماع لے کر آئے تو وہاں میں دیوبند میں داخلہ لے چکا تھا مدرسے کے بعد لیکن بقرعید کا موقع تھا مجھے کپڑے اور سردی کا سامان وغیرہ کچھ رہنا تھا تو میں آیا ہوا تھا تو یہ تب اتنا موٹا ہے کہ میں بیٹھوں کہ یہ بیٹھ رہے میں بیٹھوں کہ یہ رہے بابا رحمان کی شرماتی ہوں وہ مجھے لے گئے چاہے ان سے واپر میں تو طالب علم تھا مدرسے سے آیا تھا مجھے تو مدرسے جانا تھا کارگل صاحب صاحب جی سارے مولانا محمد صاحب مولانا موسا صاحب مولانا عید جی، بھائی فضل کریم اور یہ سب بڑے بڑے تھے تو ہر جگہ والے یہ کہہ رہے تھے کہ اجتماع ہمیں بھی آ جائے سورت والے بڑودے والے بھروچ والے شہر والے بہت سی جگہوں کے پالن پور والے ہر جگہ والے کیونکہ گجرات کا استعمال کرو تو اور ہر ایک نے یوں کہا تھا کسی نے کہا ہمارے پاس ریلوں ریلیں بھی آتی جاتی ہے اس دن میں کئی ریلیں آتی ہے جاتی ہے بسوں کا بھی انتظام ہے لائٹ کا بھی ہے پانی کا بھی ہے مصحف آبر صاحب نے اللہ ان کی مطلب آکڑا گاؤں میں بولو میں کو آپ کہے چھ ہوں تو بول آگے ڈریو سے کیا ڈپونی گاڑی سے باپونی گاڑی کہوائی تھے یہ وقت تو بس ہوئی نہ તમે ઉભા તો છો یہ قربانی دیتے نا قربانی ہمیشہ یاد رکھنا قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے اور بھائی باتوں سے گرم باتیں زندہ ہوتی ہیں ہمارا یہ پورا کام جو محنت کا ہے عمل امرا حساب موٹا موٹا کو بتا پہلے لاتے ہوگی بہت وہ کچھ ان کے اندر کی ایسی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ہمت دی میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ مجھے دو منٹ مائک اللہ کی شان اللہ کو جس سے کام لینا ہو اب یہ اتنا سارا مجمع ہے تھوڑا اپنا گاؤں ہے اب پھر پورے ضلع کا ہے وہ تو اللہ کس کی قربانی پر کن قربانیوں کو وجود دے دے ختمی شور کی سکتا جیسے اذان کا مسئلہ تھا اسلام میں سارے فکر مند کے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین سارے صحابہ کے تھے نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے اللہ کو کام لینا تھا ایک صحابی سے حضرت عبداللہ بن الب عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا اللہ نے ان سے کامیاب دنیا میں جتنی مزاح ہوں گی جتنی ہوئی جتنی ہو ہو رہی ہو سب ان کے نام نام اللہ نے ہمیں کام ایسا دیا ہے کہ کون کس وقت خیر کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں آگے کتنا جیسے بعد میں پانی دینے سے کہ وہ باغ جب پھلتا ہے تو پھل کہاں تک جاتے ہیں تو میں خراب ہوا میں نے اس وقت نہیں بتایا تھا کہ بھائی یہ حضرات جو کہہ رہے ہیں ریلوں کا بھی انتظام ہے بجلی کا بھی انتظام ہے پانی کا بھی انتظام ہے اور جو کہیں گے اور اشارہ ہے تو میں تو جس گاؤں کا رہنے والا ہوں میرے گاؤں میں تو آگے سمندر ہے اور پیچھے ریل چار گرگوں کی ہے اور ہمارے پاس کوئی بجلی کا پانی کا اور ایسے ہی جتنے اسباب آپ بتلاتے ہیں ظاہر یہ تو ہمارے یہاں ہے لیکن میرا ناقص مطالعہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ صحابہ کی سیرت تو اس مطالعے کی روشنی میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ حضور نے جتنے بدواد کیے اور بدواد میں سب سے پہلا بدوا بدلتا جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ فرشتے بھی آسمان سے آ گئے غیبی مدد بھی آ گئے اور سب کچھ ہو گیا بالکل نہتے تھے ایک صحابی کو آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے موقع پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں کرتے یعنی لاٹھی بھی نہیں ڈنڈا بھی نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ان کو دی چلو جاؤ کام کر مشرقین یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آدمی تھا کون تھا کیا تھا جب اس کی ہم ہونے سے کسی کی گردن کے قریب پہنچتی تھی اس سے پہلے گردن نہیں کیا جاتی اور پھر ابو لہب نے جو گالیاں کی ہے اپنی تلواروں کو ستیہ ناش جائے گھاس جائے ان تلواروں نے ہم کو بدل کر دیا کہ ہماری تلواریں خود ایسی ہو گئی کسی نے کام ہی نہیں کیا ان کی گہریوں نے شمشیر گرما کر کرا اللہ کی مدد ہے تو میں نے یہ کہا کہ طالب علم ہوں ابھی پڑھ رہا ہوں مدرسے میں اور مطالعہ بھی نہیں یہ سب پڑھنے والے لوگ کے لیے ہم سب ماشاء اللہ ہم تو ایسے ہی ہیں ہمارا تو نام بھی لاٹ مولوی لٹ میں نے کہا کہ بھائی مطالعہ تو میرا بہت تھوڑا ہے لیکن اتنا انداز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہوئی ان ظاہری اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوئے اللہ کی مدد پر اور جو آپ کے ساتھ مجموعہ تھا ان کی قربانی پر حال میں لوگ نکلے ایسے سبوت ہوا ہے اور حل ہوا ہے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی جب جماعتیں بڑی ہیں اور صحابہ جس طرح یعنی حضور کے بعد تو غزوت غزوہ ذات آپ اس کا نام ہی چیفڑوں والا ہے پیروں پہننے میں چپل ہے نہ سینڈل ہے نہ جوتے گرمی شرط ہے گرمی شرط ہے پیروں پر آگلے پڑے ہوئے ہیں تو صحابہ نے اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کے اپنے پیروں کو اس سے بچایا تھا تو اس کا نام ہی پڑا چیفڑوں والا بھگوا صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غزونا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات ولم مہارا فيه الا الجهاد ہم نے حضور کے ساتھ رہ کر سات غزوے کیے ہمارے پاس کھانے میں آسمان سے گرنے والی ٹڈیاں آپ کو نہیں سات نبے ہم حضور کے ساتھ رہ کی ہے صرف اتنی آسائی ہمارے پاس میں بدوات ایسے ہوئے کہ صرف کھجورے اور میں بدوات ایسے ہوئی ہے کہ ان حالات سے گزرنے کے بعد جب کچھ کھاتے پینے ہونے کے دن آئے کہ ماں ہے اور ماں اٹھا رہے گے کھجورے دیکھیں گے پچھلے ادا کریں گے آگے کی کچھ ترکیب بنائیں گے اس میں سب کباب میں آ گیا اور وہ سبوت کا واقعہ ایسا تھا کہ بالکل ٹھوس ایمان والے اور جن کے چھوٹے مناسب سے زبان سے خوب برا رہے تھے ہم آپ کی شہداری ہم آپ کے لائی ہم آپ کے سو دے دیں گے بہت براتے تھے لیکن اندر میں تھا وہ اللہ کا نہیں مانتے کہ کلمہ ان کا صحیح تھا اس وقت میں اللہ آپ کو یہ فیصلہ دکھانا تھا یہ فیصلہ کرنا تھا اور لوگوں کو دکھانا تھا ایمان کیا ہوتا ہے باپ کیا ہوتا ہے تو وہ جو تھے اندر کے کھوٹے جب دیکھا کہ جہاں کا روپ میں جانا ہے وہ تو بہت سخت اور گرم علاقہ ہے اور جس سے گلاب مقابلہ ہے وہ ہیرا کی فوج دو ڈھائی لاکھ کی اور ہمارے لوگ تھوڑے سے ہیں وہ ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے ہمارے پاس بہت معمولی سفر سفر بہت لمبا گرمی بہت سخت تو جن کے اندر کلمہ اترا ہوا تھا جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ایک نہیں اگر خدا دس دن تک کیا جائے تو دس دس کی اتنا سیکرا لگا دیا جیسے بعض انسار صحابہ نے ایک صحابی صلاحی نے ربیعہ میں اللہ تعالیٰ حضور کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے ایک اور مجھے آپ سے محبت ہے تو اس پر آپ نے یہ فرما ہیں اگر ہم سے محبت ہے تو پانی سے چلا بھوک کے لیے اور پیاس کے لیے تیار ہو جاؤ جیسے ہر جگہ کی نویلٹیاں ہوتی یا نارائن ہوتی ہیں جیسے کابل کہلوا کہ دنیا میں کہیں بھی کیا ہوتا ہے کیا جی، ایسے مسئلے کے نے دلی کا سہن ہل مدینے کی تھز میں مکے کا جن ہر جگہ کی ہوتی حضور اپنے یہاں کی سوگات بتا رہے ہیں میں ہماری محبت کر ہماری محبت کی سوگات بھوک پیاس سردی ہر جگہ اگر محبت میں سچے ہو تو اس کے لیے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ میں آئے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت فرما پرماج آپ ماں کا سر گیا اپنی ماں کا سر کے گیا کیوں اور کیا جانتی گرما اسی کا پڑا ہے اللہ کو مانا اللہ کی مانیں گے نبی کو مانا نبی کی مانیں گے ہر حال میں مانیں گے ہر حال میں مانیں گے بایا نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بیٹھ کی تھی حضور کے ہاتھ پر ہم آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے حالات ساتھ دیں گے تو اور حالات خلاف ہوں گے تو طبیعت چاہے گی تو اور طبیعت پر روز پڑے گا تو ہر حال کیونکہ یہ بیٹھ کی تھی تو اب یہاں اس کا سوال ہی نہیں تھا یوں پوچھے کہ کا کے اگر میں نے دے بھی کیا آپ کا کیا فائدہ ہوگا آپ کیوں یہ کر رہے ہیں آپ کیوں یہ حکم دے رہے ہیں اوپر سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ نے کہا اس کے رسول نے کہا اللہ نے کہا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اتنا ہمارے لیے ماننے کو کافی ہم کیوں اور کیا نہیں جانتے ہیں اور یہ بات عجیب تھی خدا کرے ہماری گھر ہمارے گاؤں کی گھروں میں تعلیم اور مستورات میں اور یہ باتیں ایسی ہو عورت اور کی جنگل ہے میابان ہے اور ہر جگہ اسلام ہمیں دونوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دو مرتبہ پوچھا تین مرتبہ پوچھا تھا کیوں ایسا کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر چوتھی مرتبہ میں اللہ ہمارا کا دیہات یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم نے ہلا کے ہوئے اللہ کا بنا اس پر بے جھجک انہوں نے کہا تھا ادھر لال اگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہر حکم بندے کی آزادی اور خاہی کے لیے ہے بن جائیے نقصان کے لیے نہیں پھر آپ جائیں وہ تو جو ماحول بنتا ہے اس سے عورتیں بچے بڑے حضرت عثمان علیہ السلام کی عمر آٹھ سال کی تھی اور جب حضرت علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تمہارے گلے پر چل کیا رائے ہے ابا جی رائے رائے کس میں کیا بات یہ آبتی فائی مان کو میں تو اس گھر میں پلا ہوں میری ماں کی کی گود میں رہا ہوں آپ کی گود میں رہا ہوں میں نے بھی گھر میں یہی دیکھا ہے شروع سے عجیب تک کہ ہماری تو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی اللہ کی بات کے ماننے ہی میں ہے چاہے گلے مشکل چلتی ہے چاہے آگ میں ڈالے جاتے ہوں چاہے بے آب ہو گیا زمین سبھی آسمان کے بیچ میں نے تو یہی دیکھا آپ مشورہ دیجیے آپ رائے نہ دیجیے کو جو حکم دیا ہے وہ فوراً حد تک ہو سکے تو چونکہ اوپر سے یہ بات ہوتی چلی آئی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کیا میری ماں کا سر کیوں منگوا دی جیسے ہی حضور نے فرمایا فوراً چل دیا تھوڑی دور چلے تھے آواز نہیں واپس آ گئی میں ماؤں کے سر کٹوانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں ماں کا سر کٹے گا تو بچہ کتنا رہے گا اس کے گھر میں کیسا شوق ہو میں گھروں میں شوق منوانے میں بچوں کو یقین کرانے ماؤں ممتا پر ہونے اس کے لیے نہیں آیا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنی بات میں جو کہہ رہے ہو کہ مجھے آپ سے محبت ہے بے شک تمہیں محبت شہار والوں بند میں نے عملی طور پر ثابت کر دیا اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال تھا لیکن کچھ لوگ ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں اور اس کے پردے میں کر رہے تھے وہ سب اپنا اندر بھی ایمان تھا نہیں چونکہ بدر میں مدر دیکھ چکے تھے اور جب بہت کا موقع آیا ابو سفیان پوری فوج لے کر کے آیا ہتھیاروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں رائے نہیں تھی کہ حج کے لیے مدینے سے باہر جا کر ہمیں نہیں لڑنا لیکن جو صحابہ بدن کی مدد کو دیکھ چکے تھے فرشتوں کے دیکھ چکے تھے مشرقین نے گواہی دی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت کے چچا تھے اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کو ایک صحابی گرفتار کر کے لائے وہ بہت قدر کے چھوٹے تھے حضرت اخبار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ تک ان کا سر آتا تھا اتنے چھوٹے پتھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آپ کے چچا کو میں باندھ کے لایا ہوں حضرت فرمائے حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ جی، اس نے نہیں باندھا ہے مجھے جس نے باندھا وہ تو مجھ سے بھی لمبا تھا جب یہ بار بار اشرار کرتے رہے کہ نہیں بھیا ماتا ماتا میرے بعد لوگ کہتے ہیں اس کی کشتی میں نے کی ہے ارے اس کشتی میں کام ہم نے اٹھایا ہے اراد میں کون سا ہوتا ہم قربانیاں دے لے رہے ایک بات یاد رکھنا پہلے جتنا تبلیغ و دعوت کا کام ہوا ہے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں جتنوں کو ہدایت ملی ہے جتنوں کی زندگیاں بدلی ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور یاد رکھنا اللہ کی سیما کو بہت کامیاب فرما دے آپ کے جذبات کو آپ کی نیتوں کو آپ کے عجائب کو آپ کے یادوں کو آپ کی قربانیوں کو اللہ پاک قبول فرما کر سطح پر پنچایت کی آیا جلائے جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا کسی کے کرنے سے جب بہت اشرار کیا ہے تو وہ ہو گیا ہوتا میں نے والا یہ نے والا تو حضور نے کے چوکا مارا پستا ہے ہم بات ہے جس نے باندھا جائے وہ تو چوتھے آسمان کا پرشتہ تھا تو حضرت کے اس وقت اسلام میں داخلے انہوں نے یاد کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ اللہ کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہ بدل میں ٹہری نے تلوار کا کام کیا آسمان سے فرشتے آ گئے پانی کا انتظام ہو گیا دشمن کے بڑے بڑے پچھڑ گئے سٹ گئے ستر بڑے بڑے مارے گئے یہ دیکھ کر کے صحابہ میں چہرہ کیسے ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے جس چلنا چاہیے چاہے اپنا کیا وہاں میں اس بدل میں اب بھی وہ آیا ہے چلیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی رائے دی لیکن جیسے اجتماع ہم کو دو اجتماع ہم کو دو اجتماع ہم کو دو بھائی بھٹ پودے والے بھی مانگ رہے ہیں دیگا والے بھی مانگ رہے ہیں کانپور والے بھی مانگ رہے ہیں بھٹ والے بھی مانگ رہے ہیں ادھر سرپور والے اور کیا نام یہاں یعنی سارا ضلع تھا نا بہت جگہ والے چاہ رہے تھے شادی والوں اتنا ہم کو ہم کو آپ کیا کہتے ہیں وہ سمے صاحب ایسے اللہ بھائی دے دو کو میں نے جو اس وقت کہا رہا ہوں علی صاحب کے سامنے جب میں نے یہ کہا کہ حضور کے جتنے رجوات دے وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوئے تھے قربانیوں کی بنیاد پر ہوئے تھے آپ تعبی والوں سے قربانی کیا چاہتے ہیں وہ ہم کہنے کو تیار ہیں اس پر حضرت قاضی عبد وہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے درجہ بدل فرمایا فرمایا کہ بچے نے بات صحیح کے تھے تو کاری والے مانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملا تھا تمہارا جو استحبار تمہارا شوق دیکھ کر ضرور سی لیں گے ذمہ داروں نے بھی انسان بھی کیے تو کام خدا لا جائے اللہ پاک لا جائے تو وہ صحابہ ہے کہ حضور محل میں جا کر شوق اللہ کریں نہیں ایک آئی دی خبردار اللہ کی مدد دے اللہ کی مدد دے کچھ صحابہ ہے الفاظ کا اعلان کیا رسول پاک اللہ ہم نے زیادہ زور دیا اور ہم نے سنا دیا جیسے آپ سے آئی ہے نہیں جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا ہتھیار بند کرو اور نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہتھیار باندھنے کے بعد دشمن کا مقابلہ کیے بغیر ہتھیار اٹھا یا تو چلن اس کے مت لے آیا تو اب تو کرنا ہی ہے اب تو کرنا ہی یعنی میں کہہ رہا ہوں خدا کرے خدا کرے ہم سیرت کی روشنی جی میں چلیں اور وہ اللہ کی غیر لئے ہے جس نے بدل میں مدد کی وہ تو برا نہیں ہوا وہ کمزور نہیں ہوا اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی اللہ اپنی میں اسی قدرت کے ساتھ ہے وہ تو ہم بدلے ہیں جیسے مانا یہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محنت تو حضور والی ہی ہے جو محنت حضور اللہ علیہ وسلم نے کی وہی محنت کے لیے دعوت بس اتنا ہے کہ ہاتھ بدلے ہیں حضور سے خلفائے پائے جن کے پاس ان کے پاس سے صحابہ کے پاس پھر امت کے پاس اور بیچ میں بالکل ایسا ہو گیا اب وہ وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہوتے ہمارے تمہارے ہاتھ میں آیا اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کی محنت کے ساتھ کیا کرتے بہت پرواہ وہ اس مدد کی بنیاد پر چونکہ یہ ہوئے تھے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے وہ سردیوں کا بھی ہوا پیٹ کر پتھر بھی ملے قدر کھودنے کے موقع پر اور اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اللہ نے ہمیں ہر ساتھی کی قدر کرنے کی توفیق مرتبہ بعد ساتھی بہت بیچارہ بڑھ ہے اور زیادہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ بہت سارے راستوں میں غلط بھی چل چکا ہے لیکن کبھی اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ آتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے سلمان پارسی ان کے والد آگ کے پجاری تھے مجوسی تھے اور یہ خود بھی ایسے تھے لیکن اللہ کبھی کس کو ہدایت دیں گے کس راستے سے ہدایت دیں گے اس لیے ہر ایک کی قدر کرنا نئے سے نیا ہو ان پڑھ سے ان پڑھ ہو کبھی ایک دن میں جماعت میں نہ گیا ہو کبھی تعلیم میں نہ بیٹھا ہو حس نہ کیا ہو لیکن وہ بھی اجتماع کے معاملے پر آتا ہے اور کہتا بھائی میں بھی حاضر ہوں میری میں میرے دل میں کچھ کہا ہر ایک کی قدر کرنے کی یاد رکھنا حضرت سلمان کو تلاش کی بہت سارے تین پادریوں کے پاس ہے تینوں جگہ سے کوئی کشتی بخش جواب نہیں ملا رہے ان کے پاس چوتھے کے پاس آئے اس کی صحبت میں رہ کر تھوڑا سا ذہن یہ بنا تھا کہ ہاں اگر اس کی بات سنو تو یہ کچھ میری رہبری کرے گا اس پر اس نے کہا تمہارا بھی وقت ایسا آ رہا ہے تو اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں اس چودھری نے اس پادری نے یہ کہا تھا یہ جو پھر بات بتاتا ہوں سارے نبی سارے پیغم پر سب السلام برسر سب نے ایک نبی آپ زبان کے آنے کی پیشی ہوئی کی ہے ایک نبی آخر زبان آئے گی اور ان کی نبوت پر سارے دنیا کی بولیاں ختم ہو جائیں گی پھر قیامت تک انہیں کا دین چلے گا اور اللہ کی ہے ان کے ساتھ ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور آئیں گے وہ آگے یہ تو ایران میں جی میں پہچانوں گا ان کو کہ وہ کون ہے کہاں ہے کیسے تو بہت بڑی آدمی بہت ہوتے ہیں تو اس پر اس بات نے تین علامتیں بتلائی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کا مال نہیں کھاتے دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی ہتھیار دیتا ہے تو ہتھیار قبول کرتے ہیں اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے موڈے پر پیچھے کے حصے میں ایک موٹی سی اٹھی ہوئی ہے کبوتری کے اندر وہ ان کی منہ کی مہر ہے یہ جس میں ہے وہ نہ مل رہا میرے دوستوں جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے اس کو چیز مل جاتی ہے خدا کرے ہمارا یہ تاریخ لے کر آنا اور اس کرنے کا ایک شوق اور جذبہ خدا کرے کہ ہماری بستی اور بستی کا ہر گھر ہر گھر کا ہر فرق مرد عورتیں بچے اس محنت پر اس کے نتیجے میں جو دین چاہ رہا ہے صرف محنت کی ہے محنت کے پیچھے وہ حلال حرام جائز ناجائز باپ ماں باپ کا کیا حق ہے بھائی بہنوں کا کیا حق ہے بی بچوں کا کیا حق ہے راستوں کا کیا حق ہے علماء کا کیا حق ہے کسی کی بہن بیٹی اپنی بہن بیٹی وہ تو ساری شریعت تو اس کے پیچھے یہ بہن خدا کرے سو فیصد اس کشتی اور پورے علاقے کا ہر گاؤں ہر گاؤں کا ہر گھر ہر گھر کا ہر پہ اس نمونے پر آ جائے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں جس اللہ نے مدینے کو بنایا تھا وہ اللہ دوبارہ بنا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے آپ مدینے نہیں آئے تھے تو مدینے میں دو خاندانوں میں بڑی لڑائی اوس اور فضرت جو خاندان کے ایک سو بیس سال سے لڑائی چل جائے سلح کی کوئی شکل نہیں بتائی بے تحاشا مان لی بے تحاشا جانے لی ختم ہو چکی تھی لیکن کوئی سلح نہیں شکل حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جائے تو مدت سے لوگوں کو انتظار تشریف لانے والے ہیں تشریف لانے والے ہیں لوگ گھروں کی چھتوں پر اور پہاڑیوں پر چڑھ کر مسجد سے آنے کا جو راستہ تھا مدینے کا اس راستے کو شام تک اندھیرا ہونے تک نظریں لگا کر نہیں آئے پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو بہت مایوس ہو کر اتر آتے آج تو تشریف نہیں لائے آج تو تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے یاد رکھنا ہر چیز کا ایک وقت ہے ہدایت کل شکر ہوئے وقت ہے کس کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے کس کی جولی میں اللہ جائے کب ڈالیں گے کسی اللہ پاک سچی توبہ تشریف فرمائیں گے تو اللہ ہی جانتے ہیں جس دن ہم لوگ تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ میں بچیاں بڑے ماں بہت گئی نام کلی یاد ہو جائے گی شکر علینا شکروین ہر ایک کی زبان کے من میں تھے اور حضور ہندر پار کروانا ہے آپ پہلے مدینے سے پار کروانے تھے اس کے بعد جب آپ مدینہ منواز تشریف لائے تو اب مدینے میں آپ کا قیام کہاں ہو ہر ایک جان جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کے موقع کی بات ہے حج کے موقع پر بھی شاہ ملکوں میں شہر ہوں اپنے آپ کو نہر کے لیے تیار رکھ رہا ہے یہاں مدینے میں ہر ایک شہر کے میزبان حضور جو ہے اب سرکار تو آگے سوسل کے جاتے تو آپ کو اکیلے ہیں اور ہر ایک تہذا کم سے کم باب سنگھ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ میری اٹلی ہے پسوا آپ کی اٹلی کا نام تھا پسوا یہ جہاں بیٹھ جائے میں اس کا مہمان کو تو گھراتے اب تو خیر وہاں ساری گھر بھی بہت وسیع ہو گیا اور وہ سارے ازوا متحرات کے جہاں مکانات تھے اور پھر تو بہت ان سال مندر کا جو مقام تھا جہاں ٹھہرے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس مکان میں قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھنے کی حالت میں بالاؤں نے آ کر جو ان کو شہید کیا تھا وہ سارا اتنے سارا تھا اور وہ ساری کو سب ختم ہو گئی حضرت صلی اللہ وسلم دلی مبارک تھا یہاں ہے وہ حضرت سب اور سلتی کا ہے اور تھا میں حضور ہی کا وہ گھر تھا اصل حضور ہی کا ایک تبا آشا تھا ملک طبا وہ جا رہا تھا حج کے لیے اس زمانے کا جو حج تھا اور جس طرح کا بیت اللہ پر لوگ جاتے تھے راستہ اس کا مدینے کا تھا اس کا شہزادہ اس کے ساتھ تھا وہ بیمار ہو گیا تو اس میں تھوڑا آرام کر لے تھوڑی دوا دار ہو جائے اس لیے یہاں چھوڑ دیا تھا اور خود چلا گیا تھا وقت میں یہاں میری کی میں زیادہ خراب ہوئی اور ہوتے ہوتے ہوتے اس کا ہو گیا پاس بادشاہ کو خبر پہنچی کہ شہزادہ مر گیا تو ہر ہر ہر جگہ ہوتے ہیں کان کرنے والے بھی ہوتے ہیں ذہن بگاڑنے والے بھی ہوتے ہیں اور ذہن بنانے والے بھی ہوتے ہیں اسی لیے رضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تو دعائیں کی جن کا وقت جن کا پیسہ جیسے تشکیلی جماعتیں بنتی ہے بھائی گھر گھر کی ملاقاتیں کرتی ہے ایک ایک کے پاس جانا ہے اور ان سے معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ پورے گاؤں میں چار چار مہینے ہر گھر سے ایک آدمی چار مہینے کے لینے کا وعدہ کیا ہے کیوں بھائی کیا ہے نا بولو نا ابھی تو گھر گھر سے انشاءاللہ تو کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ کلر کا تو شاید کوئی تو ہوتا ہے ذہن بنانے والا میاں بہت کھیل کھیل لیے بہت کھا پی لیے بہت اچھل کود لیے اب کچھ مرنا بھی ہے کچھ اللہ کا بھی کر لو کچھ کا بھی کر لو کچھ اس طرح کا ذہن بنانے والے بھی ہوتے تو وہ تشکیلیں کراتے ہیں بھائی کتنوں کو تم نے چار چار مہینے دیے تمہارے دیٹ میں تم سے کتنے مرتبہ چار مہینے لیے تمہاری دکان نے تم سے کتنے سال لیے یہ تو بےچارے چار مہینے مانگتے ہیں اس طرح ذہن بنا بھی ہوتے ہیں اور ذہن والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں بم ہائی بھائی جھیلنے والا ہائی بہت ہمیں کوئی چیڑی والی اپنی کائی والی گوم ہل گئی ارے بولو نہیں یار کے نہ ہل گوم ہل کی جیل والا ہل ہر طرح کے اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت خوش نصیب اور بہت ہی قسمت والا کہا ہے جن کے حلقوں لوگوں کا غور اور جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی سینچائی آپ کی شریعت زندہ ہو آپ کی زندہ ہو اس کے اور دوسروں کے لیے آپ نے کی ہے کہ جن جی کا مال جن کا پیسہ بے حیالیوں کے لیے بے دینی کے لیے کے لیے خدا کے حکموں کو توڑنے اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کا لگتا ہو ان کے لیے آپ نے بدوان کی تو کچھ لوگوں نے شاید یہ کار کرے کہ جی وہ اپنی ماں نہیں مرا ہے ان لوگوں نے مدینہ منورہ کو پہلے یسری کہتے اور یسری عربی میں اس زمین کو کہتے بخار چلا کے جو وہاں جائے وہ بیمار ہو جائے جو وہاں جائے وہ یہاں تک کہ چارواہ بھی جب آئے ہیں پھر علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینے کا بخار پڑا گیا آپ نے دعا کی تو تم باپ بڑے لوگوں کو تو فوراً کوئی بات اس سے جرائم کیا اس کے لیے چلا لیتے اور جس کے پاس جتنا کوئی عہدے دار ہے کوئی ماندار ہے کوئی زمیندار ہے کوئی بڑے خاندان کا ہے تو اس کو پھر اس نے چڑھائی کر دی اس نے چڑھائی کر دی مدینے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینے کی تو مٹی وہ خصوصیت ہے جب اس سے چڑھائی کی ہم لڑائی شروع کر رہے ہیں تو یہ مدینے کے لوگ اس سے مقابلے کے لیے جب باہر جاتے تو اپنے گھر والوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو وہ جو آپ لڑ رہے ہیں ہم سے لڑ تو رہے ہیں غلط رہنے کی وجہ سے ہم نے تو مارا نہیں اس کے لڑکے کو لیکن اس کے کام بھلے غلط رہنے ہو گئے اس لیے وہ ہم پر چل کر آئے لیکن آئے تو ہمارے دروازے پر ہے نا تو یہ ہمارے دروازے پر آنے والے ہمارے مہمان ہیں اس لیے جب تم کھانا بھیجے تو ہمارے ساتھ مہمان کا بھی کھانا بھیجے مدینے کی برکتیں مدینے کی مٹی نہیں کیا تھا نے ہم تو دوستوں اللہ نے معاف فرمایا اللہ نے معاف فرمایا ہم حضور کرم صلی اللہ سفاری کی زندگی سے بہت دور بہت دور کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو تو زندگی بھر بدلا نہیں کرتا اس کی پشتوں تک کی خبر لے لیتے اللہ نے کوئی شما کوئی ذرا اپنی فرما دے ضرور کرتا یہ کھانا بیچتے لڑکی اور کچھ دیر کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں پھر لڑکی تو کھانا انہیں کا ہیں اللہ رب کس کو کس کے راستے سے ہدایت ہے میں یہ ساری اس لیے سنا رہا ہوں کہ خدا کرے خدا کرے جس دور جس جذبے سے اور جس شوق سے جینے کا استعمال آئے ہو اس گاؤں کے بچے اور اس کے ذریعے پورا ضلع ضلع کے اور مدرسے اور اساتذہ اور طلبا شیشے اور زمیندار جتنے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بچیاں اور بہویں بیٹیاں خدا سب کو رحمت لگ کر کچاد خدا کوئی مشکل کسی نے شاید کان میں کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم کس سے لڑ رہے تمہیں معلوم ہے تم کس سے بھیڑ رہے نبی زمان محمد رسول باپ کی یہ ہجرت کی جگہ ہے آپ اس شہر سے ہجرت کر کے آئے اچھا فوراً ہتھیار ہتھی اور ایک تحریر لکھی اگر میری زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ کے پیر دھوتے بھی ہوں گا اور اگر میری زندگی نے ساتھ نہ کیا اور آپ بعد میں تشریف آئے تو دیکھو یہ تختی ہے پھر اس کو سونے کے پانی سے اور اس سے کاڑے گھر سے نکلوا کر کے بڑے سمجھو میں بند کروا کے اس مکان میں رکھا کہ اگر میرے بعد وہ تشریف لیا ہے تو یہ مکان ہوتا ہے ان کو میری طرف سے اس کو ہٹیا ہے اور تو یہ مکان جس میں حضرت ہوا یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مکان تھا یہاں آ کر اونٹنی بیٹھ گئی دائیں بائیں جن صحابہ کے مکانات تھے وہ اتنی کو چونکے پیچھے اللہ کی بندی ذرا ہمارا شام بن جائے بزرگ ہمارے مہمان ہو جائے لیکن وہ تو وہی بات ہے جس کی قسمت میں ہوتا ہے اور کیونکہ حضور کا کسی پر احسان نہیں حضور ہی کا سب پر احسان ہے لوگ کہتے ہیں اللہ ساری کے گھر میں نہیں حضور تو اپنے ہی گھر میں تھے نہیںجور ہیلمی ہےشالی وہاں ٹھہرے اگر اسواد نے اس گھر کے پاس گھٹنے ٹیکے اور حضور وہاں سے مہمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان دینی آپ کی روحانی اونٹنی یہ سیما لینا یہ آپ کی روحانی روٹنی ہے جس میں گاڑی والوں کے دروازے پر گھٹنے دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اوٹنی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اونٹنی والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اونٹنی والوں کے ساتھ تو یہ کیا ہے والوں اور خود حضرت اللہ جو اوپر کے حصے میں خود اور اپنے بچوں کو ٹھہرایا نیچے بزرگ کو ٹھہرایا کہ آپ کو چلنے اترنے کی تکلیف نہ ہو اور آنے جانے والے آپ سے مل سکے رات میں گھر کر گیا پانی کا پانی لگا سردی تھی جتنے اور کے جتنے کپڑے تھے اس کو جلدی جلدی اس طرح اس پانی کو اس سے کمے گا کہ کوئی بوند اور کوئی کترا کی کتاب کرنا گرے ورنہ آپ کی نیند خراب ہوگی تو مہربانی کیا ہوئی آپ کو تکلیف ہوگی اپنا سب کچھ لگا دیا یہ سیرت مبارکہ کے واقعات یہ میری اور آپ کی رہبری کر رہے ہیں حضور کی روحانی اتنی جن کو اجتماع ملا ہے اس کے سر پر اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی حرکت سے کسی بات سے کسی آنے والے کو تکلیف نہ ہو کسی آنے والا کوئی تکلیف نہ ہو یہ پہلا سبق ہے اور پھر جنہوں نے جو آپ کے میزبان تھے حضرت دبئی ون سال بانوے سال اٹور کی ترکی کا علاقہ سندنیا وہاں کی یہ جماعت بن رہی تھی حضرت والی ون سالی اللہ حسن کی مار تھے بوڑھے تھے بانوے سال کی عمر کی تشکیل ہو رہی تھی ان کے پاس لوگ اس کو سمجھا دیتے کہ آپ بوڑھے ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کے راستے میں کچھ لوگ ہلکے ہو یا بھائی یہ آئے سے بہتر نہیں روانہ ہو گئے راستے میں بیماری اور بڑی سب سے زیادہ خراب ہوئی اپنے ساتھیوں کو صرف کہ دیکھو اگر راستے میں میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن نہیں کرنا جہاں جماعت کو کہا ہے وہاں مجھے لے جانا قیامت کا میدان ہوگا ولی معافرین ہوں گی سندر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے فل بھائی راشدین کے ہوں گے اور وہاں ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا اگر مجھ سے اللہ سے پوچھ لیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پرور جب میں مدینے میں تھا تو میرے تیرے حبیب کو میں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور جب تیرے حبیب کے دین کو لے کر دنیا میں چلنے کی بات آئی تھی تو مراد کی حالت میں پہلے چلا تھا اے اللہ جب راستے میں چلنے میری خوش کی تھی تو میں نے ساتھیوں کو مسجد کی تھی یادہ مہمان میزبان یہ سارے جتنے استعمال رہنے والے پورا چلا جی ہم میزبان ہیں ہر ایک کو اس قربانی پر آنا ہے اور کیا مہمان تھے کیا مہمان تھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو کچھ پتا نہیں کس کی کتنی زندگی کس کی کتنی عمر بات ہے کون سا کرے گا لیکن یہ اللہ اس وقت میں جب ہم یہ تعریف لے رہے ہیں ہم اجتماع کی تیاری کرتے ہیں اور ماشاء اللہ مسجدیں خوب ہو گئی ہیں اپنے ہاں۔ مسجدوں میں بھی ہے تعلیم بھی ہے اور جماعتیں بھی نکل رہی ہے اور تصویروں کے گھر گھر کی ملاقاتیں بھی رہیں گے اس کی تصویریں گے اس تو ہماری کیا جاتا ہے کون کتنی بڑی خیر کا دریا بنے گا اس کے ذریعے کتنوں کو توبہ نصیب ہوگی کس کے ذریعے کتنے گھروں سے گہرائی اور سنت چیزیں ختم ہوگی تو ہی جانتا ہے اس لیے پورے بستی کے ایک ایک فرق اس وقت پر جی، جی، جی، اس مجمے کا ہر پر یہ کہ اس بستی کا کوئی محلہ کسی محلے کی کوئی گلی کسی گلی کا کوئی گھر کہ جیسے مدینہ منورا ہے مدینہ پورا مدینے کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی اور ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر گھر کیا کیا کیا بچے ایک جذبہ تھا جو اللہ رسول کو پسند کو پسند اسی لیے ہنمان نے دیکھا کہ مکمل بہت زیادہ تھی لیکن دین اللہ نے مدینے سے پھیلایا اس لیے اس لیے کہ مدینے کے بچے بچے نے جو آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی آواز میں آواز اٹھائی یاد کرو وہ صحابی اچھی رقم ہے بدن میں اچھی پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے سینے کے بل پر راستے کے سامنے ایک صحابی بھی ہیں اب وہ اپنی کہاں جا رہے اب وہ اپنی کہاں جا رہے میرے کان کی آواز پڑی ہے جب کبھی اللہ کے دین کے لیے تشکیل ہوئی ہے آواز لگی ہے تو کبھی میں پیچھے بھی ہٹا دے اس وقت میں ایک آواز لگ رہی میں زخموں ہوں تو تم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تم جا کے کیا کرو گے کہ میں جتنا نیا اس میں میں کروں گا اسی انہیں زخموں کے حالت میں سینے کے بل گھسٹتے ہوئے آئے پورا منظر دیکھا کہ اس وقت میں سقالا کیا ہے اس وقت کا تقاضا کیا ہے دان دیکھا دیکھا لوگوں میں کچھ کمزوری آ رہی بھگدڑ مچ رہی تھی ایک آواز کا یوم کر کر بنے نہیں لوگوں آج بدر کر دن بنا کے دکھا دو اور آج دنیا کی طرح خرچ ان کی ایک آواز پر آواز بہت زور سے لگائی تھی زخم پٹا کے پہلے ہو گئے لیکن پورے بدلے اور وہ ساری ہر چیز سے بدل اللہ کی مدد نیتیں کرو یادیں کرو اور دیکھو صرف باتوں قربانی دینی پڑے گشتوں کی پابندی مسجدوں میں پانچوں عمل گھر گھر کی ملاقاتیں گھروں میں نمازیں تلاوت تصویر اور مسورات کی تشکیلیں مردوں کی تشکیلیں ملکوں تک کی تشکیلیں مجھے یاد ہے حضرت حیرندی نے جمالی کے بعد پہلے سے سفر کیا تھا حضرت کا پاس اور یہ پی جی اور انٹرنیشنل پریشا حضرت نے انتقال ہو گیا تھا تو پھر تین حضرات کے ساتھ وہاں زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھا اور وہاں سے الحاب صاحب وغیرہ تینوں دیکھی کے بنگلہ دیش والے پاکستان والے ہم ہم لوگ سب پہلا پڑاؤ تھا سری لنکا میں کولمبو وہاں اجتماع بچہ قربانیاں آپ نے تو جنہوں نے نقشہ دیکھا ہے پرانا ہندوستان کا جو نقشہ پرانا تو نیچے اتنا وہ کبوتری کا ہے جیتنا جو سلون نا بہت چھوٹا تھا ہمیں وہاں یہ معلوم ہوا کہ ان اجتماع کی لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھائی مجمع بڑا ہوگا مشورات کے لیے اجتماع میں آنے کا اور اجتماع کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے ان کے اجتماع الگ الگ محلوں میں ہو چکے تھے تو وہاں کی کام کرنے والی خواتین نے یہ کہا کہ ہم کو ہماری ذات سے حاضر ہونے کو منع کیا ہے دعاؤں سے قربانی سے سلاد الحاظہ سے خدا میں کتاب بڑھانے سے روزے رکھنے اور احتکاب کرنے سے تو منع نہیں کیا ہے جب اجتماع سے فارغ ہو گیا تو تشکیلیں کتنی ہوئی سات سو جماعتیں اس میں سے ساڑھے تین سو جماعتیں فورن کے لیے باہر ملکوں کے لیے مجھے خود یاد ہے صرف پینتالیس جماعتیں انڈونیشیا کے اسلام والے ہیں اور پھر امریکہ میں افریقہ میں یورپ میں جماعتیں مردوں کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ ان اجتماع کے ضلعوں میں تقریباً پورے شیرون میں ایک لاکھ عورتوں نے روزے کے ساتھ احتکاب کیا اپنے گھروں میں اجتماع کی کامیابی کے لیے ایک طرف ہماری مسجد اعمال سے آواز ہر ایک ہفتے والے حکیمانے ہیں روزانہ کی تعلیم مشورہ ڈھائی گھنٹے گھر گھر کی ملاقاتیں اور اس میں وہی کریں گے ہوا جو ہوا جو ہوا جو ہوگا اللہ ہی کرے ہماری اپنی شہادت سمجھتے ہوئے ہماری اپنی شہادت سمجھتے ہوئے اللہ نے کسی کام سے دی ہے تو بہت بڑا تو نے مچھر سے کام لیا ہے نے آبادی سے کام لیا ہے تم نے مکڑی سے کام لیا ہے نے سمندری سے اندر کے کام لیا ہے بے شک بہت ہی کم میں ہے بہت ہی کم میں ہے ہم کسی قابل نہیں ہیں لیکن تیرے نبی کے دین کو پانی پہنچے آپ کی شریعت سندر زندہ ہو اس کی ایک محنت سے بربر وکاس کو بھی اس میں استعمال فرمائے تیرا کرم ہو جائے گا ہر کوئی قابل ہے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنی قسمت سمجھتے ہوئے اگر ہم یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں کس وقت کی اس کی شرح دکھانا کس کا کسی کو راستہ دکھانا کس سے کسی کا پیار محبت حکمت سے بات کرنا کس کے گھر کی تعریف کس گھر کی مسکراہٹ کے روزے کون سی چیز اللہ کو پسند آئے گی اور اس پر اللہ فیصلہ کرے گا کو اللہ جانتا ہے ہمیں تو سب کو اکٹھے اور پھر جیسے آنے والوں کا برا اجتماع اس کے سارا مجمع اس مجمع کی خدمت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تشکیلیں ان کی جماعتیں یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ہمارے بستی کے ایک ایک فرد کی اندر کی آوازیں ہو کہ خدا رضی اللہ تعالیٰ کی نقل کرنے کی توفیق نہیں جس طرح جوانوں میں جیسا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے پہلی رات سے آواز کان میں پڑی ہے اور اسے حال چلے شادی قوم کے خلاف فیصلہ کر کے آسمان کے اتروا دیے اتنے کے ان کے جنازے میں حضور کے بن جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا آپ کو ہمیشہ ایسا آج ہے نے فرمایا کے ساتھ کے مار جنازے میں اتنے فرشتے اترے ہیں کہ میرے لیے نہیں ہے دوستوں ایک موقع ہے اللہ تجھے بھی قبول کروا دے تمہیں بھی قبول کروا دے اس کی نیتیں جس شوق سے جیسے آپ کی تعلیم کیا ہے اور سنا میں تو خالی بنا لیکن دوستوں نے خبر دی کہ آواز میں جب مشورہ ہوا اجتماع کی قید ہوئی تھی تو کاغی سے جتنے ساتھی تھے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ساتھی تھے اس میں جو جی۔ آمد میں اور وہ سارے ہی کھڑے ہو گئے تھے اللہ ان شاء اللہ اب پھر ہمارے ساتھیوں نے ذمہ دار ہیں ماسٹر صاحب والے پورے شورا والے جتنے بھی تھے انہوں نے پھر جب آپ کے اوپر تقاضا رکھا تھا کہ ہر جگہ سے ہر گھر سے چار مہینے کا آدمی اور چار چار مہینے کی جماعتیں رہتی ہیں اس پر سارے سال میں نے اللہ کے بھروسے پر اس کا ارادہ کیا تھا اللہ بھرپور مدد فرمائے ہمیں دیکھو مدد اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم اللہ اتنا بھی نہیں کہہ آپ نے جو ارادے کیے ہیں جو نیتیں کی ہیں اس کے لیے اگر محنت ہے وہ تو ارادے ہیں اب محنت ہے ساری مشینیں سیکھنی ہے اس میں پانچوں کام اس میں روزانہ کا مشورہ گھر گھر کی ملاقاتیں تشکیلوں میں جو تحقیق جو نام آوے اس کی پوری اور اس کو اس کو بند رکھنا ہوگا اور ہے نا جی۔ کون تاریخ دس گیارہ بارہ دس گیارہ بارہ ابھی تو جنوری فروری مارچ ساڑھے تین مہینے تو پورے اجتماع سے پہلے بھی یہ جماعتیں نکالی کہ اللہ اس کو ہدایت ہے کہ ہمارے ذمہ دار ساتھی وغیرہ جو جماعتیں پہلے نکل جاتی ہے ان کو بھی اس میں شمار کر لیتے ہیں اگر نہ کرے تو بھی بھائی ہم لیں گے لیکن اچھے لوگ ہیں یہ ذمہ دار لگتے اچھے ہم اگر پہلے جماعتیں نکال دیں گے تو اس کو بھی وہ گے آپ کو ہم کو تو ابھی سے استعمال تو شروع ہو گیا جس دن ہم ان سے واپس آئے وہ جو تاریخ ہے آٹھ دس گیارہ بارہ دس گیارہ بارہ کی تاریخ ہے وہ تو تین مہینوں کی جو جمع آپ جو محنت آپ اکٹھی کریں گے اس کے تقسیم کرنے کے تین دن ہیں اصل تو محنت اسی دن سے شروع ہو گئی اس لیے گھروں میں تعلیم نماز کا اہتمام سلاد آگا کسی کا بچہ بیمار ہو تو کیسے محنت کے دوارا کسی کے ابا بیمار ہو تو کیسے دوارے اس کو ہم ضرورت سمجھ کے ہیں سلاد جا کر مانگوں اور اپ مجھے یاد ہے عالیہ جو ہاتھ شاہ رکھنے جب کسی کی تشکیل کرتے تھے ملکوں کے لیے اسی وقت اس کے ہاتھ سے اور ہم سستا کر رہے ہمارا استعمال کامیاب ہو زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکلیں اور پوری بستی میں احمد کی فضا بنے نمازیں روزے مشورات کا احتکاب مسجد میں بھی احتکاب اور اجتماع سے پہلے بھی جماعتیں چار چار سیماجی اس کے علاقوں سے اس وقت میں کے کھڑے ہو جائے گا پہلے میرا میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسے چند ساتھی کھڑے ہو جائیں کہ منشا ابھی کہو تو ابھی اور بعد میں کہو تو بعد میں دس دن بعد کہو تو پانچ دن بعد کہو تو بیس دن بعد کہو تو اور جب کہو کہ جیسے حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سب اللہ سر ہوں چاہ چاہوں میں جی چاہتا ہے کچھ ایسے کھڑے ہو جائیں ان شاء اللہ ہم ہر طرف چل جائیں کھڑے نہیں ہوئے جانوں میں مالوں میں حال میں ایمان میں آگے بہت بار کرتے ہیں فرمائے اللہ پر یقین میں نے جو قرآن کی کے پر اسی موقع نہیں تھا لیکن اللہ نے ہر ایک چیز کا دو اللہ کے دل میں مددگار ہو فرماؤ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ مسجد وار ہو تو محلے وار ہو تو حلقے وار ہو تو جیسے بھی ساتھی ہے پورا کام شک میں یہاں جمع کھڑے ہوتے ہمت ماشاء اللہ جزاكم الله جزاكم الله आएंगे तो गाड़ी बना मुझे तो पता اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم لك الحمد كما تقول خيرا مما تقول اللهم لك الحمد كما تقول خيرا مما تقول اللهم عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہمارے بل کرنا ہمارے گھروں کو دور فرما دے اے اللہ تجھے تو بہت مل جائیں گے ان کو بڑی قدرت والا ہے تجھے کہاں کہاں سے ملے تم نے کن سے کام لیا ہمیں محروم نہ فرما تو ہمیں محروم نہ فرما ہمارے والد کو ہمارے خاندانوں کو اے اللہ ہماری عورتوں اور بچوں لڑکوں کو اے اللہ عوام اخوار کو اپنے کرم سے قبول فرما لے اے اللہ ہمارے میرے بندے اور ہمارے دوستوں نے جو چار چار دن ارادے کیے جنہوں نے اپنی جگہ سے تین تین دن کے اور سب کے جینے ہے کہ تیرے دین کا کام کرے اللہ سب کو قبول کروا لے ہر ایک کے راستے کی ہر مقابل کو آپ کے ساتھ دور دے پر بہت سے ایسے ہیں کہ شہر بنتی ہے نہ شہر بنتی ہے کس کی کیا پریشانی ہے وہ تو پوری جانتا ہے اے اللہ اس سے ٹھیک مانگتے ہیں ہر پریشان کی پریشانی کو دور کروا دیں مصیبت کی مصیبتوں کو ختم دے اس پوری بستی اور بستی کے ہر گھر ہر گھر کے فرد کو اس کے اس کے اس کو ذریعہ بنا کر پورے عالم کو ہدایت کی محنت کے لیے قبول بہت اب تک جس جس لائن کی جو جو ہم نے معاشیتیں کی ہے گناہ کیے ہیں فرمائیں کی ہے نافرمانیاں کی ہے اے اللہ ہم سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہم سب کو معاف کروا دے پوری امت کو معاف کروا دے امت کے حال پر دے اے اللہ کہاں کہاں دنیا زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے بڑھ رہی ہے اور کہاں کرسیوں پر جانے دے رہی ہے اور کہاں ٹکڑوں پر لڑ رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ لے باپ کی سینچائی میں سب کے طرف سے قبول کروا لے ہم ایسے ہیں تو نہیں نہ ہمارا کوئی حق بنتا ہے ہم اس سے کرم کی بھی مانگتے ہیں اللہ صرف اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول کروا دیں پوری بستی کے ہر گھر کے ہر فرد کو اپنے عید کی محنت کے لیے قبول اللہ گھروں میں تعلیم نمازوں کو تصویر و تلاوت کو زندہ کرنا اللہ مسجدوں کو آباد دعوت سے آباد کرنا ہر طرح کی عرضی سماوی داخلی خارجی جن میں جنسی ہر مصیبت بلا کی حفاظت کرتا بچے ہم سے دعاؤں کے لیے پایا ان کی جائز مرادوں کو پورا کرنا اے اللہ مراکز کی مدارس کی مکاتب کی مساجد کی علماء کی طلبا کی اساتذہ کی اور حکومت سے متعلق ہر چیز کی عقائد کی حفاظت کی اخلاق کی معاشرے کی عصمت کی آرود کی جانوں کی مالوں کی پوری پوری حفاظت اللہ جتنے اس وقت کے یہاں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ان سب کے قبروں کو دور سے منور کرنا ان کی مغفرت کرنا اب جتنے دنیا میں موجود ہے اللہ ہمیں مسلمان کے مفرت ہماری زندگی سے پہلے سچی دوبار کا شہر کرنا احلا آفی دوبار کا نصیب کرنا تو اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کرنا جن پر قرضے ہیں ان کے قرضے آپ کے ساتھ بتا دیں جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اللہ عمل کی دولت سے مالا مال کرنا اے اللہ ان کے حادثوں کو اگلے فرما ان کی زبان کی لکت کو دور کرنا اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور کرنا اے اللہ اے اللہ کو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ کو ہم سے راضی ہو جا ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی فرما لے ہم بہت خوشروار ہیں ہم بہت خوشروار ہیں اللہ یا تو تیرے نبی نے یا میرے یا میں یوگ کی سدائیں لگائی تیرے نبی کے گھر میں چولہے پوجے تیرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے اللہ تیرے نبی کی بہت ہی کڑیاں دسی آپ کی شاہدادیوں کے ساتھ جو ہوا اے اللہ تو یہ معلوم ہے اے اللہ ہم نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا ہے ہم خود بار اے اللہ ہمارے سامنے سنتوں کا مذاق ہو رہا ہے تیرے حکم ٹوٹ رہے ہیں ہم خود تیرے حکم توڑ رہے ہیں ہم آپ بتا دیں ہدایت تیرے ہی قبضے میں ہے تو جب چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اے اللہ ہمیں ہمارے نفس شیطان کے حملوں سے بچا کر اپنی